حمام بن حارث کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہاں ایک مہمان آیا تو انہوں نے اسے اوڑھنے کے لیے ایک زرد چادر دینے کا حکم دیا وہ اس میں سویا تو اسے احتلام ہو گیا ایسے ہی بھیجنے میں کہ اس میں احتلام کا اثر ہے اسے شرم محسوس ہوئی چنانچہ اس نے اسے پانی سے دھو کر بھیجا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس نے ہمارا کپڑا کیوں خراب کر دیا اسے اپنی انگلیوں سے کھرچ دیتا بس اتنا کافی تھا بسا اوقات میں اپنی انگلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے کھرچ دیتی تھی جامع ترمزی حدیث نمبر 116 یہ حدیث صحیح ہے